شعیب نے خبر دی ان سے ظاہری نے بیان کیا انہوں نے سعید بن مصعب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بہرائے وہ اونٹنی جس کے دودھ کی ممانعت ہوتی تھی کیونکہ وہ بتوں کے لیے وقف ہوتی تھی اس لیے کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا اور صاحبہ اسے کہتے جس کو وہ اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاتا اور نہ کوئی سواری کرتا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر بن الحی خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے صاحبہ کی رسم نکالی صحیح بخاری حدیث ہزار پانچ سو اکیس